الحمد الحمد لله لله الذي لم يتخذ ولدا ولم ولم يكن يكن له له له شريك شريك في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا الله وحده سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم ويوم إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ثم وليتم مدبرين أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اما بات رحم واجبتر وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے چار اگر کو نوید ہو صف دشمنا میں خبر کرو میرے چار اگر کو نوید ہو صف دشمنا میں خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے رب ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا میرے واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ دو نشستوں سے ہمارا موضوع فتح مکہ چل رہا ہے مسلمانوں کی عظیم الشان وہ فتح اور کامیابی جس کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کو فتح مبین بھی کہا گیا اللہ رب العزت کی وہ نصرت اللہ رب العزت کی وہ مدد اللہ رب العزت کی قدرت کا وہ کرشمہ اللہ رب العزت کی طاقت کا وہ مظہر فتح مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انعام کے طور پر ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکت المکرمہ کی سرزمین پر ہجرت کر کے وہاں سے گئے اور فاتح بن کر وہاں پر واپس تشریف لائے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا اذا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ فتح مکہ ایسی فتح ہے کہ اس کے بعد ایمان والوں کے لیے دنیا کے دروازے کھل جائیں گے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے مسلمانوں کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے سرزمینیں سمٹتی چلی جائیں گی پھر ایمان والوں کے سامنے پہاڑ آئے تو مسلمان چلتے چلے گئے ایمان والوں کے سامنے سمندر آئے تو ایمان والے بھاگتے چلے گئے پھر مسلمان نہ کہیں پر رکے نہ کہیں پر دبے بلکہ پوری دنیا میں ایک اسلام اور ایک اللہ رب العزت کا نعرہ گونجنے لگا ہر طرف امن و امان تھا اس لیے کہ ایمان والے فتح مکہ کے بعد پوری دنیا کے فاتح بنے اللہ رب العزت نے بڑی بڑی فتوحات نصیب فرمائی اس فتح مکہ کے موقع پر جو واقعات رونما ہوئے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے کیسے کیسے عظیم الشان واقعات تھے کیسے پیارے مناظر تھے کہیں پر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کر مکت المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہیں پر پیارے آقا صحابہ کرام کو روزہ استار کروا رہے ہیں وہ دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نوافل شکر ادا فرما رہے ہیں فتح کا شکر نوافل کی صورت میں ادا کر رہے ہیں تاکہ ایمان والوں کو یہ پتہ چل جائے ایمان والوں تمہیں دنیا میں کوئی خوشی ملے تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم نوافل ادا کیا کرو رب تمہیں اولاد ادا فرمائے تم رب کے حضور سجدہ کیا کرو رب تمہیں روزی دے تم رب کا شکر ادا کیا کرو رب تمہیں شادی کی خوشی دے تم رب کا شکر ادا کیا کرو رب تمہاری اولاد کو اچھی عمر دے تم رب کا شکر ادا کیا کرو رب کو نہ بھلایا کرو بلکہ ہر خوشی کے موقع پر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اس لیے کہ ہر خوشی رب کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس انسان کو دیکھو یہ رب کی دی ہوئی خوشی کو رب کی نافرمانی بنا دیتا ہے رب نے اولاد دی رب کو بھلا دیا رب نے اولاد کو جوان کیا رب کو بھلا دیا رب نے اولاد کی شادیاں کرائی رب کو بھلا دیا جب انسان رب کو بھلاتا چلا جاتا ہے تب رب اس انسان کو بھی بھلا دیتا ہے پھر قرآن پاک میں کہا گیا اگر تم رب کو بھلا دو گے تم رب کے ذکر کو بھلا دو گے رب کی فرما برداری کو بھلا دو گے تو رب تمہارے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دے گا وہ اولاد کہ جس نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے تھے وہ اولاد تمہارے سروں پر جوتیاں مارے گی وہ بھائی جنہوں نے تمہاری عزتیں کر لی تھی وہ بھائی تمہیں بے عزت کریں گے وہ گھر والے جنہوں نے تمہیں عزت کے ساتھ اپنی آنکھوں پر بٹھانا تھا وہ تم تمہیں رسوا کریں گے ہر طرف سے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائیاں مسلط کر دی جائیں گی اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا قانون اٹل ہے رب نے فرما دیا بنا رضان ذکری لہو معیشت جو شخص بھی مجھے بھلائے گا فعند لہو معیشت کا میں اس پر دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اس پر دنیا کی زندگی کو مشکل بنا دوں گا یہ رب کا قانون ہے اور رب کے اس قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا لا تبدیل علی کلیمات رب کے کلمے کے اندر رب کی مسیحت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی فتح مکہ کیسے کیسے مناظر ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر بیٹھ کر مردوں اور عورتوں سے بیٹھ لے رہے ہیں امت مسلمہ کی خواتین بھی آ کر بیت کر رہی ہیں ایمان والی عورتیں آ کر بیت کر رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے پیارے آقا آپ کے پاس اگر یہ عورتیں آتی ہیں یوبا نکا اگر یہ آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتی ہیں آپ ان کو بیچ کیجئے اللہ تشرک نبی اللہ سیاح کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وہ بیت کا منظر بھی آپ حضرات کے سامنے سے گزرا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تریسٹھ سال کی عمر ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکی ہے بڑھاپے کا عالم ہے ساری کی ساری امت پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے اس لیے کہ قرآن نے ان کو امت کا والد کہا ان کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا پیارے آقا جیسا پاک دامن کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ساری دنیا کی پاک دامنی پیارے آقا کے قدموں کے اندر نشاور ہو جائے پیارے آقا کی آنکھوں کے اندر جو حیا ہے وہ حیا نہ کسی کو ملی نہ مل سکتی ہے پیارے آقا کے دل میں امت کے لیے جو شفقت ہے ایسی شفقت کی کسی کو نہیں دی گئی خدا کی قسم ستر ماؤں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنے پیارے آقا کو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے محبت تھی لیکن اللہ کی بندیوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں پیارے آقا کی بیٹیاں ہیں پیارے آقا کے زمانے کی عورتیں ہیں پاک دامن عورتیں ہیں مبارک زمانہ ہے مبارک سرزمین ہے مبارک لوگ ہیں خدا کی قسم امت مسلمہ میں روئے زمین پر نہ ان جیسے کوئی لوگ پیدا ہوئے نہ کبھی ان جیسے کوئی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں وہ تو ایسے تھے کہ جن کو رب العزت نے آسمان کے ستارے کہا وہ تو ایسے تھے جن کے لیے رب نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا وہ تو ایسے تھے کہ جن کے لیے رب نے جنتیں سجا ڈالی وہ تو ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں نے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پیارے آقا کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دی وہ دیکھو کو تو صحیح کبھی عہد کے اندر وہ جا کر تڑپے کبھی وہ ہنین میں جا کر لڑے کبھی یرموک میں جا کر بیٹھے کبھی کے مورچوں کو جا کر روندا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے اور ان ان کی پاک دامن عورتیں تھیں عورتوں جیسا بھی کوئی روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا ہاں یقیناً وہ تھی جنہوں نے حضرت حمزہ جیسے جوان میدانوں میں کھڑے کیے جنہوں نے زیاد بن سکن جیسے بیٹے میدانوں میں لا کر کھڑے کیے ہاں ہاں وہ امت مسلمہ کی خولا تھی جو میدان کانوں میں تلوار لے کر اتری تھی وہ صحابہ کرام تھے اور ان کے گھر والیاں تھیں جو صحابہ کرام کو اونٹوں پر بٹھا کر ان کے اونٹوں کے ساتھ ان کا کھانا پینا باندھ کر ان سے کہا کرتی تھی کہ جاؤ میدان میں ایسے جا کر لڑو کہ پیارے آقا کے دین کو فخر ہو پیارے آقا کا دین دنیا میں پھیلتا چلا جائے وہ وہ تھی جنہوں نے معاذ اور محبت جیسے بیٹے کھڑے کیے یقیناً وہ پاک دامن تھی لیکن دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو بیت کر رہے ہیں پیارے آقا کی بیٹیاں ہیں پیارے آقا امت کے حقیقی والد ہیں لیکن پیارے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا پیارے آقا نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ اپنی چادر پھیلا کر عورتوں کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اب مجھ سے بیٹھ کرو اس لیے کہ جب رب نے فرما دیا پردہ ہے تو پھر وہ نبی کے لیے بھی ہے نبی کی بیویوں کے لیے بھی ہے نبی کی آزاد کے لیے بھی ہے نبی کی بنات کے لیے بھی ہے نبی کی صحابیات کے لیے بھی ہے نہ نبی جیسا کوئی پاک دامن نہ فرعون جیسا کوئی پاک دامن لیکن آج کوئی دو ہزار بارہ میں آ کر اکیسویں صدی کے لوگ آ کر یہ کہیں کہ ہماری آنکھیں پاک ہو گئی ہمارا دامن پاک ہو گیا ہمارے دل پاک ہو گئے ہمارے کردار پاک ہو گئے خدا کی قسم سن کر بھی شرم آتی ہے کہ کیا ان کے کیا ان کے کردار خراب تھے یا ان کی عقلیں خراب تھی نہیں نہیں نہ ان جیسا کوئی تھا نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے خدا کی قسم عقل پر ہمارے پردے پڑ گئے ہم خراب ہو گئے ہمارا ذات زمانہ خراب ہو گیا ہماری معیشت خراب ہو گئی ہماری معاشرت خراب ہو گئی اور ہم نوز من ذالک گھروں میں بیٹھے ہوئے کافر بن گئے رب کو بھلانے والے بن گئے کوئی دلیل نہیں ہے بہنوئیوں سے پردہ نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا بہنوئی ہے یا کسی نے گود میں اٹھا کر بچوں کی طرح پالا ہے دیوروں سے پردہ نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان دیوروں کو بچوں کی طرح پالا ہے پالا ہے تو ضرور پالا ہوگا لیکن رب کا حکم ہے رب کو پتا ہے کہ کس کی آنکھ میں کتنا حیا ہے رب کو پتا ہے کہ کس کا دل کتنا پاک ہے رب کو پتا ہے کہ کون کس کے لیے حرام اور کون کس کے لیے حلال ہے اس لیے اللہ کا واسطہ ہے رب کے قانون کو چیلنج مت کیجیے رب کے قانون کو سامنے کھڑے مت ہوئیے ہاں نہیں کر سکتے رب سے استغفار کیجئے نہیں کر سکتے رب سے توفیق مانگیے نہیں کر سکتے رب سے گڑ گڑا کر مانگیے کہ ربا ہمت نہیں ہو رہی ربا ہمت نہیں ہو رہی ربا میں نہیں کر سک رہا میں نہیں کر سک رہی مجھے توفیق ادا فرما دے رب توفیق دے دے گا لیکن رب کے سامنے اکڑ جانا کہ یہ مولویوں کی باتیں یہ ملاؤں کی باتیں یہ بیک ورلڈ لوگوں کی باتیں یہ دتیا نوس لوگوں کی باتیں ہماری تو آنکھیں حیادار ہمارے تو بچے حیادار ہماری تو بچیاں حیادار خدا کی قسم یہ رب کے قانون کو چیلنج ہے اور جب رب کے قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے گھروں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں گھروں کے ماحول برباد ہو جاتے ہیں وہ وہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ وہ بیان کرنے کے ہوتے ہیں نہ وہ اگلنے کے ہوتے ہیں نہ وہ نگلنے کے ہوتے ہیں پھر گھروں کے اندر وہ وہ فسادات پیدا ہوتے ہیں رب کعبہ کی قسم روزانہ کے اخبارات اٹھا کر دیکھو اخبارات کی سہ سرخی سے لے کر آخری صفحے تک رب کی قسم کھا کر کہہ ہوں تمہیں بیسوں خبریں ایسے ملیں گی بھائی نے بہن کو قتل کر دیا اس نے اس کو قتل کر دیا آج اتنی عورتیں ماری گئی آج بیٹیاں آج کے اخبار میں بھی ابھی آنے سے پہلے خبریں پڑ رہا تھا ایک والد نے اپنی انیس سالہ بیٹی کو قتل کر دیا ایک بھائی نے اپنی تیئیس سالہ بہن کو قتل کر دیا اللہ اکبر کبیرا کیسا زمانہ آ گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت کہاں چلی گئی پیارے آقا کی امت کا یہ درد کہاں چلا گیا کہاں چلی گئی پیارے آقا کی امت کی وہ عزت ماں بیٹیاں کہاں چلی گئی پیارے آقا کی امت کی وہ عزت ماں مائیں وہ غیرت مند مائیں جنہوں نے گھروں کے اندر بچے اور بچیوں کی وہ تربیت کی معاشرہ پاک دامن بن گیا لیکن آج کیا ہو گیا پیارے آقا کی بچیاں قتل ہو گئی ہاں اخبار والے نے لکھ دیا ایک بھائی نے بہن کو قتل کر دیا اخبارات والوں نے لکھ دیا ایک والد نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا لیکن ظالم ظالم سوچو تو صحیح وہ بیٹی کون تھی وہ اما فاطمہ کی بیٹی تھی وہ اما ختیجت القبرا کی بیٹی تھی وہ اما ایسا کی بیٹی تھی کسی نے ضرور لکھ دیا ایک بھائی کے ہاتھوں بہن قتل ہو گئی لیکن ظالموں تمہارا دل دکھا کہ وہ کون بہن تھی وہ کس کی بہن تھی وہ وہ بہن تھی جس کی عزت کی خاطر حضرت حمزہ کے ستر ٹکڑے ہو گئے وہ وہ بہن تھی جس کی عزت کے خاطر بیر معاونہ پر ستر صحابہ کرام نے جانے نشاور کر دی وہ وہ بہن تھی جس کی عزت کی خاطر محمد بن قاسم عرب سے چل کر آیا تھا وہ وہ بہن تھی جس کی کی عزت خاطر سیدنا عمر فاروق نے دنیا کے نظام کو الٹ کر رکھ دیا تھا لیکن آج تو عزتیں بھی ختم ہو گئی آج تو دنیا کے اندر سے حرمتیں بھی ختم ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ آج تو دلوں سے خون کا درد بھی ختم ہو گیا کسی کے مرنے پر بھی دکھ نہیں ہوتا کسی کے قتل ہونے پر بھی دکھ نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے واقعات فتح مکہ کے واقعات ہوں یا دوسری جنگوں کے واقعات ہوں صحابہ کرام کے واقعات ہوں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح بھاگل پور کی سرزمین پر میں اور آپ یہاں بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں رب کا نام لے رہے ہیں ہمیں یہ رب کا نام کہاں سے ملا ہمیں یہ قرآن کہاں سے ملا ہمیں یہ رب کی نعمتیں اور ایمان کہاں سے ملا خدا کی قسم صحابہ کرام تھے ان کی قربانیاں تھی ان کی جد و جہد تھی اگر وہ مکہ کی سرزمین کو فتح کر کے عرب کی سرزمین کو فتح کر کے وہیں تک بیٹھ جاتے تو آج ہم کلیمے سے محروم ہو جاتے آج ہم دین سے محروم ہو جاتے آج ہم حیا سے محروم ہو جاتے آج ہم قرآن سے محروم ہو جاتے لیکن یہ صحابہ کرام تھے جو دوڑتے چلے گئے جو بھاگتے چلے گئے جو اپنی جانیں ہنس ہنس کر لٹاتے چلے گئے جو دین کی خاطر قربانیاں دیتے چلے گئے اس لیے کسی نے کیا خوب کہا دین اسلام پہ تنمن وہ لٹانے والے راستے عزت و عظمت کے دکھانے والے بدر میں عہد میں یرموک میں اور موتا میں گردین رب کی محبت میں کٹانے والے دامن عہد میں حمزہ کا لہو کہتا ہے ایسے کٹتے ہیں محمد کے گھرانے والے ان سے تاریخ میں آیا ہے نہ آئے گا کوئی وہ تو دریاؤں میں بھی گھوڑوں کو دوڑانے والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے یہ فتح مکہ کی داستانیں تھی جو آپ کو سنائی گئی لیکن صحابہ کرام رکے نہیں میری ماں و بہنوں فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو پناہ مل جائے گی جو شخص مسجد حرام میں آ جائے اس کو پناہ مل جائے گی جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو پناہ مل جائے گی لیکن چند ایک لوگ لڑنے کے لیے نکل کر آئے بدقسمتی سے ان کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا سیدنا خالد بن ولید کی تلوار جب نکلی اور ان کو کاٹنا شروع کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے ان کے چند ایک لوگ مارے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا خالد بن ولید کیوں قتل کیا حضرت خالد نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو آرام سے جا رہا تھا وہ خود گھروں سے نکلے شرارت کرنے کے لیے نکلے تلواریں نکال کر نکلے ہمیں قتل کرنے کے لیے نکلے ہاں پھر میں نے ان کو قتل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اسی موقع پر کچھ ایک لوگ اور ایک قبیلہ کے لوگوں نے قتل کر دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں سب کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ یہ تھا پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا یا الناس ان اللہ حرم مکہ خلق السماوات والارض فہی حرام یوم القیامہ اور لوگوں سنو اللہ رب العزت نے مکت المکرمہ کو جب سے بنایا دنیا کو اس وقت سے مکت المکرمہ کی سرزمین کو اللہ رب العزت ہم سب کو مکت المکرمہ کی حاضریاں اور زیارت نصیب فرمائے پیارے آقا نے فرمایا مکت المکرمہ کو رب نے حرام کر دیا قیامت تک حرام کر دیا ہے یہاں پر کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا کسی پر تلوار نہیں چلائی جائے گی سنو رب نے مجھ پر اس کو حلال کیا لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے حلال کیا اور اس لیے حلال کیا کہ مکہ کے لوگوں نے سرکشی کی قریش والوں نے سرکشی کی انہوں نے قتل و غارت گری کی انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا رب نے مجھے اجازت دی لیکن وہ اجازت تھوڑے وقت کے لیے تھی تھوڑی دیر کے لیے تھی رب نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا ہے اس لیے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مکت المکرمہ میں کسی کو قتل کرے اور یاد رکھو انسانی جان کو جو بھی قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کی دیت دی جائے گی ہاں جو لوگ آج قتل ہوئے ان کی دیت کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ اور میرا خاندان ان کی دیت ادا کرے گا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد کے واقعات کہ مکت المکرمہ کی سرزمین کو بتوں سے پاک کرنا بیت اللہ شریف کو غسل دینا بیت اللہ شریف پر گلاس چڑھانا اور نوافل ادا کرنا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا آزانے دینا مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرنا یہ سب کچھ ہو رہا تھا دنیا کا مورخ تاریخ لکھ رہا تھا تاریخ کے اوراق پر فتح مکہ رقم کی جا رہی تھی فتح مکہ کی داستانیں لکھی جا رہی تھی فتح مکہ کے واقعات لکھے جا رہے تھے ہاں دنیا کا مورخ یہ لکھ رہا تھا کہ مکت المکرمہ میں ایک ایسا فاتح داخل ہوا جس کے ساتھ دس ہزار کا لشکر جرار تھا لیکن اس کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں تھی اس کی تلوار خون میں نہائی ہوئی نہیں تھی وہ قتل نہیں کر رہا تھا وہ لوگوں کی گردنیں نہیں اڑا رہا تھا وہ مکت المکرمہ کی سرزمین پر فساد برپا نہیں کر رہا تھا وہ مکہ کی گلیوں میں گشت و خون کے بازار گرم نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت تھی اللہ رب العزت کی تکبیر اور تحمید کے کلمات تھے اللہ رب العزت کی تعظیم کے نعرے تھے ہاں وہ مکت المکرمہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو انتقام کا نعرہ ان کی زبان پر نہیں تھا بلکہ الوم المرحمہ کا نعرہ تھا کہ لوگوں سنو آج معافی کا دن ہے سب لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا ہاں دنیا کا مورخ یہ لکھ رہا تھا لیکن اچانک کیا ہوا ہاں حالات بدل گئے اچانک دنیا کے مورخ کو تاریخ لکھنے والے کو یہ لکھنا پڑا کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا یوم المرحمہ آج کا دن معافی کا دن ہے جنہوں نے فرمایا جو جس کو قتل کرے گا اس کے قتل کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی یا اس سے دیت لی جائے گی جو لوگوں کو مکہ کی حرمت بتا رہے تھے اچانک پیارے آقا کی زبان سے ایک فیصلہ نکلا وہ فیصلہ بہت عجیب تھا دنیا کی تاریخ پر وہ فیصلہ رقم ہے سنہرے حروف کے ساتھ رقم ہے اس لیے کہ غیرت والے نبی تھے عزت والے نبی تھے غیرت مند ماں کا دودھ پی کر نبوت کی تاج کو سر پر سجا کر میدان میں کھڑے ہونے والے نبی تھے اچانک پیارے آقا کی زبان سے نکلا لوگوں ان لوگوں کے نام سنو یہ پندرہ لوگ ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں جن میں مرد بھی ہیں یہ وہ بد لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا مذاق اڑایا جنہوں نے رسالت کا مذاق اڑایا جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا جنہوں نے رب کی وہی کا مذاق اڑایا پیارے آقا نے پندرہ لوگوں کے نام لیے کہ یہ پندرہ لوگ ہیں جاؤ ان کو جا کر تلاش کرو اور اگر یہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ملے تو ان کی گردنیں اڑا ڈالو ان کو قتل کر ڈالو اس لیے کہ ان کا جرم ناقابل معافی ہے قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا ایمان والی ماں کو بتا دیا کہ جب معاملہ آئے رسالت کا جب معاملہ آئے ناموس سے رسالت کا جب معاملہ آئے نابوس سے نبوت کا جب معاملہ آئے قرآن کی توہین کا پھر میری ماؤ اپنے بچوں کو کھڑا کر دینا ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر ان کو کھڑا کر دینا کہ کافروں کی گرجنوں کو اڑا ڈالے پیارے آقا کی زبان سے بھی نکلا جو تلاش کرو ان پندرہ لوگوں کو یہ اگر غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے بھی تمہیں ملے تو ان کو قتل کر ڈالو اور صحابہ کرام نکلے صحابہ کرام گئے تلاش کر کر کے ان ظالموں کو قتل کیا آج بھی الحمدللہ رب نے غیرت دی ہے پیارے آقا کی غیرت ہے فتح مکہ کی غیرت ہے پیارے آقا نے جو درس دیا آج بھی امت مسلمہ کے غیرت مند افراد کے دلوں میں ان کے سینوں میں وہی جذبہ آج بھی موجود ہے آج بھی اگر کوئی مسئلہ آئے ناموس رسالت کا آج بھی اگر کوئی انگلی اٹھے نبوت پر آج بھی اگر کوئی انگلی اٹھے قرآن پاک کی حرمت پر خدا کی قسم ہماری ماں کی کوکھیں بات نہیں ہو گئی آج بھی ہماری مائیں آفیہ جیسی بچیاں کھڑی کرتی ہیں آج بھی ہماری مائیں وقاص شہید جیسے نوجوان کھڑے کرتے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی پورے امت مسلمہ کی غیرت کو اپنے سینے میں سجا کر قرآن کی حرمت کا بھی انتقام لیا پیارے آقا کی ناموس پر اٹھنے والی انگلیوں کو بھی ان کی گردنوں کو بھی تن سے جدا کیا اس لیے کہ یہ غیرت والا دین ہے یہ فتح مکہ والا دین ہے پیارے آقا فتح مکہ پر جو درس دے کر گئے تھے وہ درس قیامت تک رہے گا قیامت تک کے مسلمانوں کے پاس رہے گا خدا کی قسم جو انگلی بھی پیارے آقا کی ناموس پر اٹھے گی جو ہاتھ بھی قرآن کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ ضرور کاٹ دیا جائے گا وہ گردن ضرور اتار دی جائے گی خواہ وہ گردن کسی امریکی کی ہو یا کسی جرمن باشندے کی ہو یا کسی یورپ کے پادری کی ہو یہ مسلمانوں کا اعلان ہے فتح مکہ سے مسلمانوں کا اعلان ہے قیامت تک کل مسلمانوں کا یہ اعلان ہے مسلمان ماؤں کا بھی یہی اعلان ہے مسلمان بچیوں کا بھی یہی اعلان ہے مسلمان بہنوں کا بھی یہی اعلان ہے اور انشاءاللہ اگر مسلمان اس اعلان پر جمع ہو گئے خدا کی قسم کسی کافر میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا کے ناموس کی طرف یا قرآن پاک کی حرمت کی طرف انگلی بھی اٹھا کر دیکھے نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ممت مسلمہ کھڑی ہو جائے امت کی مائیں کھڑی ہو جائیں اور پھر کوئی پیارے آقا کا نام فٹ بالوں پر لکھ کر اچھال ڈالے کوئی ظالم قرآن کے اوراق کو آ کر جلا ڈالے کوئی آ کر ہماری ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیاں اٹھا کر لے جائے ایسا ہو نہیں سکتا اگر ایمان والے ایمان والے بن جائیں اگر مسلمان مسلمان بن جائیں اگر ہماری ماں بہنوں کو امت کا درد مل جائے آج امت کی ایک ایک بیٹی میں امت کی ایک ایک بچی میں امت کی ایک ایک ماں میں ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیوں کا ابوالغریب جیل میں تڑپنے اور سزکنے والی ان بہنوں کا گجرات میں جلنے والی ان ماں کا درد اگر دلوں میں بیٹھ جائے اگر ایمان پیدا ہو جائے اپنے میک اپ اپنے گھر اپنی اولاد اپنے صرف زیب و زینت سے نکل کر ایک امت مسلمہ کی ماں حقیقی ماں بن جائے جس کے دل میں پیارے آقا کی امت کا درد ہو امت کی بہن حقیقی بہن بن جائے جس کی آنکھوں میں حیا ہو جس کے دل میں غیرت ہو جس کا سر ڈھکا ہوا ہو امت کی ایک ایک بچی امت کی بچی بن جائے خدا کی قسم امت کے حالات بدل جائیں اخباروں کی سرخیاں بدل جائیں امت کا قانون بدل جائے گلیوں کوچوں کا اور محلوں کا ماحول بدل جائے لیکن ہے کہاں سے آئے وہ امت کا درد لانے والے کہاں سے آئے وہ امت کا درد رکھنے والے کہاں سے آئے وہ امت کے لیے تڑپنے والے رب ہم سب کو عقل سلیم ادا فرمائے مکہ فتح ہو گیا صحابہ کرام بیٹھے نہیں صحابہ کرام جھکے نہیں صحابہ کرام نے اپنی تلواریں نیاموں میں نہیں ڈالی بلکہ فتح مکہ کے بعد رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوا رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ہنین جو کہ مکت المکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے وہاں پر جو قبائل ہیں حوازن اور ثقیف نام کے قبائل آباد ہیں جو بہت بڑے جنگجو ہیں نہایت بہترین انداز میں لڑنے والے ہیں باہر تیر انداز ہیں تلوار چلانا جانتے ہیں جنگجو اور بہادر قسم کے قبائلی لوگ ہیں ان کو جب اطلاع ملی کہ مکت المکرمہ فتح ہو گیا ہے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا مکہ کو فتح کر لیا ہے اب مسلمان ہمارے قبیلوں کی طرف آئیں گے ہمارے علاقوں کی طرف آئیں گے قبل اس کے کہ مسلمان ہمارے علاقوں کی طرف آئیں ہم مسلمانوں پر جا کر مکت المکرمہ میں حملہ کر دیتے ہیں تو ان کا سردار جو حوازن اور ثقیف کا سردار تھا مالک بن اوف النصری اس نے بیس ہزار کا لشکر تیار کیا اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا اپنی عورتوں کو اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر نکلو تاکہ میدان کے اندر جم کر لڑو اور واپس آنے کا خیال تک دل میں نہ ہو اور اس وقت قبیلے کے جو بوڑھے لوگ موجود تھے ان کو بھی ساتھ لیا تاکہ بوڑھوں کے تجربے سے اور ان کے فیصلوں اور ان کے مشوروں سے جنگ کی جا سکے یہ لشکر تیار کر کے اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لے کر پورے کے پورے قبیلے کے ساز و سامان کو لے کر یہ مسلمانوں کی طرف روانہ ہونے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی روانہ کیے کہ جاؤ جا کر پتا کرو حضرت عبداللہ بن ابی حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ کتنا بڑا لشکر ہے ان کی کیا تیاریاں ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر تیار ہو کر روانہ ہو چکا ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سو زرہیں بما ساز و سامان کے مستعار لی یعنی آری یا لی کسی سے آ کر واپس کر دیں گے اور پیارے آقا نے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا بارہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیار ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر نکلے یہ ادھر سے چلے وہ ادھر سے چلے اور جاتے جاتے جب ہنین کا مقام آیا یہاں جب پہنچے تو ان کا جو بزرگ ان کے ساتھ تھا اس نے ان کو کہا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے اس جگہ کی مٹی نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے اس لیے اس جگہ پر رک جاؤ اور مسلمانوں کا انتظار کرو گھاٹیوں میں چھپ کر مسلمانوں کا انتظار کرو مسلمان جب آ جائیں تو ان پر حملہ آور ہو جاؤ اس موقع پر اس بوڑھے شخص نے جو ان کے قبیلے کا بڑا بزرگ تھا درید نام تھا اس کا اس نے اس قبیلے کے سردار مالک بن اوف سے کہا کہ تم اپنے ساتھ بچوں کو اور عورتوں کو لے کر آئے ہو تم نے یہ فیصلہ بہت غلط کیا ہے تمہیں عورتوں اور بچوں کو واپس بھیج دینا چاہیے اس لیے کہ جب میدان جنگ ہوگا ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا پتا نہیں شکست ملے گی یا فتح ملے گی اگر شکست ہو گئی تو یہ عورتیں اور بچے غلام بن جائیں گے ان کو باندیا بنا لیا جائے گا تب بہت بڑی بے عزتی کی بات ہوگی تم ان کو واپس کر دو لیکن وہ مالک بن اوف ڈٹ گیا اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص بھی اپنے بیوی بچوں کو واپس لے جانے کی بات کرے گا تو میں خود کشی کر لوں گا اپنے آپ کو درخت کے ساتھ لٹکا کر ختم کر دوں گا قبیلے کے لوگ تیار ہو گئے انہوں نے کہا جیسے تمہارا حکم ہوگا ویسے کریں گے عورتوں اور بچوں کو لے کر اوتاس کی سرزمین پر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب لشکر چلا بارہ ہزار کا لشکر جردار رہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار نفوس مقدسہ ہیں اس لشکر کو دیکھ کر لشکر کے لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں بدر میں ہم تھوڑے سے تھے عہد میں ہم تھوڑے سے تھے آزاد میں ہم تھوڑے سے تھے تھوڑے ہونے کے باوجود رب نے ہمیں فتح دی ہم چند ایک ہزار ہوا کرتے تھے لاکھوں پر غالب آ جایا کرتے تھے لیکن آج تو ہم بارہ ہزار ہیں اس لیے آج ہم اپنی تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے بلکہ آج تو ہم ضرور فاتح بنیں گے اس موقع پر رب کو بھول گئے رب کے کلیمے کو بھول گئے اپنی کثرت کی طرف نظر چلی گئی اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انسان اپنے آپ پر نظر کرے انسان اپنی طاقت پر نظر کرے آج گھر میں دو بچے جوان ہو جائیں ماں کی گردن اکڑ کر جاتی ہے کہ میں دو جوان بیٹوں کی ماں ہوں میرے تو دو کندھے جوان ہو گئے کوئی اکڑنے کی بات نہیں ہے رب نظام کو بدل ڈالتا ہے رب فیصلوں کو بدل ڈالتا ہے دیکھو تو صحیح بارہ ہزار کا لشکر جرار ہے وہ لشکر ہے جس نے دنیا کی سرزمینوں کو فتح کیا وہ لشکر ہے جس نے مکہ کو فتح کیا لیکن آج دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم کثرت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے اللہ رب العزت نے آزمائش میں مبتلا کر دیا جب وہ اتاس کی سرزمین پر پہنچے دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیے اس نے سخت تیر اندازی کی کہ میدان سے قدم اکھڑ گئے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے لشکر کے قدم اکھڑ گئے لشکر بھاگ پڑا لشکر کے لوگ بھاگ پڑے تفری مچ گئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اپنے خچر کی پشت پر سوار ہے ہاتھ میں تلوار لے کر پیارے آقا صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں اس موقع پر پیارے آقا نے نعرہ لگایا انن نبی کب انبل عبد المطلف اور لوگوں دیکھو میں سچا نبی ہوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلف کی اولاد میں سے ہوں واپس میری طرف آ جاؤ صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نعرہ سنا تو صحابہ کرام واپس سمٹ سمٹ کر کونوں سے آ آ کر پیارے آقا کے ارد گرد جمع ہو گئے ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے نعرہ لگایا یا معاشر الانصار او انصار کے لوگوں پیارے آقا کے پاس آ جاؤ یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ او پیارے آقا کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے والوں پیارے آقا کے گرد آ جاؤ صحابہ کرام پھر جمع ہو گئے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا پیارے آقا نے اپنے مٹھی سے زمین پر سے کنگ کنکریاں اٹھائی البجو کہہ کر دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینک دی خدا کی قسم وہ کنکریاں ایسے پھیلی کہ ہر دشمن کی آنکھ میں چلی گئی دشمنوں کی آنکھیں چدیا گئی صحابہ کرام دشمنوں پر ٹوٹ پڑے پھر تو ایسا مار کا سرگرم ہوا صحابہ کرام نے ان کے ستر سے زیادہ افراد کو مار ڈالا اور ان کے سارے کے سارے قبیلے کو قید کر لیا مالے غنیمت ملا اونٹ ملے بکریاں ملی سب کچھ ملا چاندی اور سونے کے زیورات ملے باندیاں ملی غلام ملے اللہ رب العزت نے فتح دی یہ تھوڑی سی آزمائش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پر آئی جس کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ویوم ہنین ہن عجبت کم کثرت فلن تغنی ان کم اور وہ دن ہنین کا اس آجبت کم کثرت کم جب تم اکڑنے لگے اپنی کثرت پر فلم تو عنکم شیئا پھر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود اپنی کشاد جی کے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے سم انزل اللہ سکینتا ہلا رسولی اور پھر اللہ رب العزت نے اتارا سکینت اور اطمینان کو اپنے رسول پر وہ المومنین اور ایمان والوں پر وانزل انضر جنود تروہا اور اللہ رب العزت نے اتاری وہ فوجیں لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے یعنی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتے اتارے وعذب الذین کفروا اور اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وزا علی کا جزا اور یہی جزا ہے ان کافر لوگوں کی یہی سزا ہے ان کافر لوگوں کی اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنین کے غنیمت کو سمیٹا اور اس کو سمیٹ کر جارانہ کے مقام پر رکھا اللہ رب العزت ہم سب کو مکت المکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے جارانہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام باندھا تھا یہ میقات کا مقام ہے پیارے آقا نے یہاں پر غنیمت کو جمع فرمایا اور پیارے آقا ان کے جو یہاں سے بھاگ گئے تھے ان کا سردار مالک بن او بھاگ گیا اس نے جا کر طائف میں پناہ لی اسی طرح ان کا بوڑھا بزرگ درید بھاگ گیا اس نے اوتاس میں جا کر پناہ لی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے نکلے پیارے آقا اوتاس گئے وہاں پر درید کا قتل ہوا پیارے آقا طائف کی طرف گئے طائف کا محاصرہ ہوا وہاں سے غنیمت ملی اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں پیارے آقا یہاں سے واپس آئے واپس آ کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کی غنیمتوں کو جو کہ دو ہزار اونٹ آٹھ سو گھوڑے چار سو زیریں چار سو نیزے اسی طریقے سے چار ہزار اوکیا چاندی اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اور ان کے کئی سو افراد تھے جن کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا ایمان والوں میں تقسیم کر دیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقسیم کر چکے تو حوازن اور ثقیف کے چند ایک مسلمان پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آ کر پیارے آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ ان سے غلطی ہوئی کہ یہ اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر میدان میں آئے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے لیکن آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور یہ لوگ تو آپ کے رشتے دار ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق آپ کی اماں حلیمہ سے ہے وہ اماں حلیمہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا وہ اماں حلیمہ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا وہ اماں حلیمہ جن کے بھاگ آپ کی وجہ سے جاگ اٹھے تھے یہ اس اماں حلیمہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کے ننیحال والے بنتے ہیں آپ کے خاندان والے بنتے ہیں اس لیے آپ ان پر رحم کیجئے پیارے آقا نے فرمایا میں تو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر چکا ہوں ہاں میرے حصے میں اور میرے خاندان اور قریش کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کر دیتا ہوں تمام لوگوں کو آزاد کر دیتا ہوں لیکن جو مسلمانوں کے پاس دیا ہے اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے البتہ میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور فدیا دے کر ان کو چھوڑ دیں پیارے آقا نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے حصے میں آئے ہوئے تمام قیدی آزاد کر دیے اور مسلمانوں سے کہا ایمان والوں سنو یہ میری اماں حلیمہ کا خاندان ہے میرے ننیحال والے ہیں اس لیے ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرو اور اگر ان کے لوگوں کو فدیا اور دیت لے کر فدیا لے کر چھوڑ سکو تو چھوڑ دو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا یہ سننا تھا پیارے آقا کے قدموں میں جان قربان کرنے والے تھے پیارے آقا کے لیے سب کچھ لٹانے والے تھے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے قیدیوں کو اچھے کپڑے پہنا کر ان کو اچھا لباس پہنا کر عزت و اکرام سے ان کو آزاد کر دیا کہ یہ پیارے آقا کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا جائے تمام صحابہ اکرام نے جتنے بھی قیدی تھے سب کے سب آزاد کر دیے حلیمہ میں تیرے تو سچ کے کیا حلیمہ کے مقدر تھے پیارے آقا کو پالنے والی بنی پیارے آقا کو دودھ پلانے والی بنی اور پھر دیکھو بڑھاپے میں جب دنیا سے رخصت ہو گئی تب بھی اپنے خاندان کے لیے اتنی بڑی رحمت بنی کہ آج خاندان کے چھ سو افراد عورتیں بچے اور مرد حضرت حلیمہ کے نام پر آزاد کر دیے گئے اور اپنے گھروں کو بھیج دیے گئے اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ کے پاس دودھ پینے والی ان کی بیٹی حضرت سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی وہ بھی اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئی جب مسلمان ان کو قید کرنے لگے تو انہوں نے آواز دے کر کہا اور لوگوں سنو میں تمہارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں اس لیے مجھے گرفتار مت کرو میں تمہارے رسول کی تمہارے قائد کی تمہارے لیڈر کی تمہارے امام کی بہن ہوں صحابہ کرام نے جب یہ سنا آنکھیں جھک گئی حرمت اور تقدس کی وجہ سے کہنے لگے بی بی کوئی تیرے پاس نشانی ہے کہ تو ہمارے رسول کی بہن ہے کہنے لگی ہاں میرے پاس نشانی ہے جب پیارے آقا کا بچپن تھا تب میرا بھی بچپن تھا ہم چھوٹے چھوٹے آپس میں کھیلا کرتے تھے کھیلتے ہوئے پیارے آقا نے ایک مرتبہ میرے بازو پر میرے ہاتھ پر اپنے دندان مبارک سے میرے اپنے دندان مبارک سے مجھے زخم پہنچایا تھا اس زخم کے نشان آج تک میرے ہاتھوں پر موجود ہیں وہ جب نشان دکھائے صحابہ کرام نے عزت اکرام سے ان کو بٹھایا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی انشیدہ محترمہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی رضائی بہن ہیں پیارے آقا نے فرمایا بلا کر لاؤ دل میں پیارے آقا کے دل میں بہن کی محبت پیدا ہو گئی ہاں بہن کی محبت ہوتی ہی ایسی چیز ہے پیارے آقا کو زندگی بھر بہن کا پیار نہیں ملا بہن بھائیوں کا پیار نہیں ملا لیکن اب دیکھو بڑھاپے کے عالم میں فتح مکہ کی برکت سے فتح ہنین کی برکت سے پیارے آقا کو بہن کا پیار ملا پیارے آقا کا دل تڑپ اٹھا پیارے آقا نے فرمایا جلدی جلدی لاؤ میری بہن کو میرے سامنے لاؤ جب ان کو لایا گیا پیارے آقا نے اپنے کندھے مبارک سے چادر اتار کر ہاں یہ بہن کی حرمت تھی خدا کی قسم بہن کا مقام تھا آج ہماری بہن پوچھے کہ اسلام نے مجھے کیا مقام دیا مسلمانوں نے مجھے کیا مقام دیا اے بہن دیکھ تو اپنا مقام پیارے آقا کی چادر اتری پیارے آقا نے زمین پر چادر بچھا کر اپنی بہن کو محبت سے بٹھایا آنکھوں میں آنسو ہیں بہن سے بچپن کی باتیں کرنے لگے دل لگی کرنے لگے بچپن کی یادیں تازہ کرنے لگے محبت سے دیکھنے لگے بہن کو چادر پر بٹھا کر اکرام کیا صحابہ اکرام سے کہا ان کے لیے اچھے سے اونٹ لاؤ بہت اچھے قسم کے اونٹ لائے گئے کہا گیا لاؤ اس کے لیے بہت پیاری پیاری بکریاں لاؤ اس لیے کہ رب نے بہن دی ہے بہت اچھی اچھی بکریاں لائی گئی پیارے آقا نے فرمایا ڈھونڈ کر اچھے سے خادم اور باندیاں لاؤ وہ بھی لائی گئی پیارے آقا نے اپنی بہن کو ہدایا دے کر اپنی بہن کو اونٹ اور بکریاں دے کر عزت و اکرام سے باندیاں دے کر خادمائیں دے کر غلام دے کر رخصت فرمایا پیارے آقا کی یہ سلا رحمی تھی پیارے آقا کا یہ مقام تھا پیارے آقا کے دل میں یہ محبت تھی اور اس محبت کا اثر تھا کہ وہ سب کچھ لے کر چلی گئی اور جا کر کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت دی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہم محترمہ تھی یہ مسلمانوں کو یہ نعمت ملی تاریخ اسلام کو یہ نعمت ملی کہ حضرت شیما کا نام بھی تاریخ میں رقم کیا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین گزشتہ نشست میں اعلان ہوا تھا وقت کی تبدیلی کا کہ ہمارا یہ درس دوپہر کو دو بجے شروع ہوا کرے گا لیکن پھر اشتہار میں وقت غلط لکھ دیا گیا غلطی سے کیونکہ اشتہار چھاپنے والے جو حضرات تھے ان کو اطلاع نہیں کی گئی تھی تو گھروں تک جو اشتہار پہنچا اس میں بارہ بجے کا وقت تھا اس لیے آج کی نشیز بارہ بجے ہی شروع کر دی گئی تھی کہ جو حضرات اشتہار پڑھ کر آئیں گے تو ان کو واپس نہ جانا پڑے لیکن آئندہ نشیز انشاءاللہ دوپہر کو دو بجے شروع ہوگی تو وقت کی پابندی کا خیال کریں جب دو بجے کہا گیا تو کوشش کریں کہ دو بجے سے چند ایک منٹ پہلے تشریف لے آئیں تاکہ اندر جو دروس ہوتے ہیں وہ بھی آپ سن سکیں اور آپ حضرات کے تقاضے پر حضرت امیر محترم کی طرف سے ایک نصاب مختصر سا نصاب بنایا گیا ہے جس میں ایمان مفصل ایمان مجمل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نماز وضو نماز میں پڑھے جانے والی تسبیحات وغیرہ کا ترجمہ وضو کا مکمل طریقہ قرآن پاک کی آخری صورتوں کا ترجمہ اور تشریح تو یہ تمام چیزیں بد ترتیب اگلے درس سے شروع کی جائیں گی انشاءاللہ اندر جو دو بیانات ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیان ہوگا اور ایک جو ہے وہ درس ہوگا جس میں یہ تمام چیزیں بد ترتیب سکھائی جائیں گی اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم درست نہیں کر رہے کر رہے ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں وضو کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا نماز کے مسائل کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا نماز ادا کر لی جاتی ہے لیکن اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا تو اس لیے یہ تمام چیزیں ترتیب جیسے ایک کورس ہوتا ہے اس کورس کے انداز میں اب پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ تو اس لیے آپ حضرات وقت کی پابندی کریں تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں تو اپنے ساتھ علم کا کچھ خزانہ اپنے ساتھ لے کر جائیں تو انشاءاللہ یہ جب کورس پورا ہو جائے گا تو پھر اگلا کورس شروع کیا جائے گا جس میں اور مسائل اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی بڑی صورتوں کی تفسیر اور تشریح چلے گی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے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 عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا إنا نسألك نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من من من النار عيشة نقية وميتة سوية نعوذ نعوذ بك بك الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام الجبن والبخل ومن أن نرد إلى اللہ اللہ اللهم انا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من مسيح الدجال یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سر ہوئے مالک ہم ندامت سے شرمندگی سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک مالک گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک ہماری یہ سرکش زبانوں نے ہمیں جہنمی بنا دیا مالک ہماری ان بے حیا آنکھوں نے ہمیں ہمیں ظالم بنا دیا مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک ہم نے تو اپنی قبر کو اندھیرا کر دیا مالک مالک ابھی ہم مر جائیں یہاں سے جاتے ہوئے مر جائیں تو مالک ہم تو قبر میں حساب دینے کے قابل نہیں ہے مالک ہماری قبر اندھیری ہو چکی مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری زندگی تو گزر چکی مالک قبر قریب سے قریب تراتی چلی جاتی ہے مالک پلک جبکنے میں ہفتے مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں مالک زندگی کے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مالک ایسا دل نصیب فرمایا ہے جو آپ سے ڈرتا ہے گنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے مالک ہمیں بھی وہ دل نصیب فرما دیجیے مالک حیا والی آنکھیں نصیب فرما دیجیے مالک سچائی والی زبان نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک برے انجام سے بچا دیجئے مالک برے وقت سے بچا دیجئے مالک رب بری قبر سے بچا دیجئے رب رب بری قبر سے بچا دیجئے برے حشر سے بچا دیجئے جہنم سے بچا دیجئے مالک معاف فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجئے مالک ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجئے مالک ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجئے مالک پیارے آتا کی امت پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے گھروں میں پلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مالک جن کو ہم نے کافر بنا دیا ہے مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ان کو نماز نصیب فرما دیجئے ان کو حیا نصیب فرما دیجئے ان کو پاک دامنی نصیب فرما دیجئے ان کو غیرت نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے مالک مالک جو گزر چکے ہیں ان پر رحم فرما دیجئے ربا رحم فرما دیجئے رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک ان کو اعلی میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک رب الرحمہما کما رب یعنی صغیرہ اور مالک جو حیات ہیں ان کو صحت عافیت عزت حرمت والی زندگی نصیب فرما دیجیے حیات طیبہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے خاندانوں میں سے جو حضرات بھی گزر چکے ہیں مالک سب کی مغفرت فرما دیجیے سب کے درجات بلند فرما دیجیے سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دیجیے ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم میں سے جو کوئی بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو کوئی بھی اپنے لیے کوئی حاجت لے کر مالک ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے مالک سب کی حاجتیں پوری فرما دیجئے مالک جو اولاد کے لیے اولاد کی روزی کے لیے مالک پریشان ہیں ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجئے مالک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجئے مالک جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں مالک عزت آبرو اور حرمت والے الفت والے رشتے نصیب فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سال اولاد ادا فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے مالک جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں مالک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو قرآن پاک کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک نماز کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک پردہ اور حیا کی دولت نصیب فرما دیجیے رب مالک معاف فرما دیجیے مالک پیارے آقا کی امت پر رحم فرما دیجیے امت کے تنگ دستوں پر امت کے غریبوں پر امت کے مسکینوں پر مالک امت کے یتیموں پر امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجئے مالک مالک پیارے آقا کی امت کی بچیاں قتل ہو گئی مالک پیارے آقا کی امت کی بچیاں قید میں ہو گئی مالک مالک ہماری فلسطین کشمیر کی بچیاں مالک رحم ربا رحم رحم مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری حرمتوں کی ہماری عزتوں کی ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے مالک جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے مالک وہ بھی نصیب فرما دیجیے مالک مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجئے غلبہ نصیب فرما دیجئے مجاہدین کی قیادت کی مالک مراکز کی مساجد کی کارکنوں کی حفاظت فرما دیجئے مالک فتح و نصرت نصیب فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے مالک مالک جھولیاں سمٹنے والی ہیں یہ مجلس ختم ہونے والی ہے مالک مالک کسی ماں کے سر کے سفید بالوں کے واسطے مالک کسی بچی کے پھیلے ہوئے دوپٹے کے واسطے مالک چند ایک لوگ بیٹھے ہیں مالک معاف فرما دیجیے مالک کہہ دیجیے اپنے فرشتوں کو معافی لکھ دے مالک مالک ہمیں گناہوں سے پاک کر کے بھیج دیجیے مالک مالک ہمیں قبر کی فکر نصیب فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک دعائیں قبول فرما دیجئے مالک کوئی در نہیں ہے مالک کوئی گھر نہیں ہے مالک جہاں جا کر بھیک مانگے سوائے آپ کے در کے مالک دے دیجئے مالک آپ تو دینے والے مالک آپ کو مانگنے والے پسند ہم مانگ چکے مالک آپ دینے والے ہیں دے دیجئے مالک دے دیجئے مالک جھولیاں بھر دیجئے اپنے رحمت کا ایک قطرہ مالک ہم پر فرما دیجئے ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے مالک اللہم انکا ان کریم